السلام علیکم وبرکاتہ الحمد اللہ وبرکاتہ محمد رسول وبعد چھٹی جانے کی وجہ سے دو چار ہفتوں سے خطبے کا ترجمہ بند تھا آج سے انشاءاللہ دوبارہ اس کی شروعات ہو رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مستقل خطبے کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے کیا جائے گا آج کے خطبے کا موضوع بڑا اہم تھا اور موضوع تھا امانت کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور بدعنوانی یعنی کرپشن کی روک تھام پر آج بڑا ہی جرا قدر اور بلی خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا جس میں اللہ رب العامین کی حمد و ثناء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ بات جان لو کہ اللہ رب العالمین نے امانت کی ذمہ داری آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کو عطا کی تھی لیکن وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اپنے ظلم اور جہالت کی بنا پر امانت داری کا بوجھ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کرشاد انودن العمانت السماوات والارض والجبال کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا فعبین نا لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا وہ منہا اور اس ذمہ داری سے ڈر گئے وہم انسان و ان نو کا نوعلومن لیکن انسان نے ذمہ داری کو اٹھا لیا جو بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے امانت یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت ہے انبیاء کی صفت ہے اور انبیاء کے سردار جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کی بحثت اور نبوت سے پہلے آپ کا لقب رکھا تھا اما امین اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بہت ساری صفات سے متصف کیا ہے انہیں میں ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے امانتوں کی حفاظ کرتے ہیں اللہ فرماتا و لذین امانات مہدیم راؤن کہ جو لوگ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے کہ ہم امانتوں کو ادا کریں اور امانت کا جو حق ہے اس حق کو ادا کریں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان اللہ امرکم انتود انتو الامانات اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو جو ان کے مستحق ہیں ان تک پہنچاؤ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے امانت کی امانت کا حق ادا کرنا آپ فرماتے ہیں کہ عدل امانہ یلا منی تمنک ولا تخن من خانک تم امانت داری امانت ادا کرو جو تمہارے پاس امانت رکھے اور اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت بھی کرے تو تم بھی ان کے ساتھ خیانت مت کرنا امانت کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقوق کی رعایت اور اپنے نفس کو اپنے نفس کو بری چیزوں سے اور اس طریقے سے حرص اور بخل سے اپنے آپ کو بچانا ایمان اور امانت کے درمیان بہت گہرا ربط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ارشاد ہے لا ایمان علیہ اللہ امانت اللہ جو آدمی امانت نہ ادا کرے اس آدمی کے پاس گویا کہ ایمان نہیں ہے اور اس کے برعکس امانت کو برباد کر دینا ضائع کرنا اور اس کی اہمیت کو کم کرنا یا خیانت کرنا یہ منافقین کی نفاق کی رامت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو منافق تلاش منافق کی تین نشانیاں ہیں ادا حد جیسا قدب جب وہ بات کرے جھوٹ بولے وہ ادا وعدہ خلف اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے وہ ادا تمنا خان اور جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے امانت کو برباد کر دینا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ایک ایک نشانی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حدیثی دل امانت و فنتظہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا امانتوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو قیامت قیامت کا انتظار کرنا اے مسلمانوں اللہ اربامن تمہارے اوپر رحم فرمائے یہ امانت عبادات اور معاملات کی بنیاد اور جڑ ہے اللہ تعالیٰ کا دین امانت ہے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا امانت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب امانت ہے اللہ کی کتاب کو لوگوں تک پہنچانا امانت ہے ایسی تمام عبادتیں ہمارے گردنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں نماز ہماری گردن میں امانت ہے لہذا ہمیں وہ اسی ادا کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تمام شرطوں اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ روزہ امانت ہے ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کے درمیان زکوٰۃ امانت ہے اور جب وعدے کرتے ہیں جو خرید و فروخت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بے و شرح کرتے ہیں معاملات کرتے ہیں یہ سب کے سب امانت ہے اور حقوق اور وعدوں کی پاسداری کرنا یہ امانت ہے یہ صحت جو اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے بھی امانت ہے بچوں کی تربیت کرنا امانت ہے یہ آپ کی آنکھ آپ کا دل اور آپ کا کان آپ کی زبان یہ ساری کی ساری چیزیں امانت ہیں قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں بات خوش ہوگی اللہ کے ارشاد والفواد کل کان ان مسولہ آپ کی آنکھ کان اور دل سب کے سب قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیے جائیں گے لہذا امانت کی ادائیگی یہ شریعت میں ہم سے مطلوب ہے اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور نیک لوگ ہیں ان کی یہ صفت ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں امانتوں میں خیانت کرنے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ لُن اللہ و رسول و تخون و اماناتی تعلمون اے ایمان والو نہ اللہ تعالیٰ کی خیانت کرو نہ رسول کی خیانت کرو نہ اپنے امانتوں کی خیانت کرو جبکہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تمہیں امانتوں کی پاسداری کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیانت سے اللہ البرامین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور بڑی خیانتوں میں سے بڑی خیانت یہ ہے کہ انسان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ خیانت کرے ان کے مال کو باطل طریقے سے کھائے ان کے اوپر جھوٹ بولے انہیں دھوکہ دے اور اس طریقے سے ان کو حق کی ادائیگی میں ٹال مٹوڑ سے کام لے اور ایسے ہی بڑی امانتوں میں سے ایک بڑی امانت یہ ہے کہ اگر مملکت کی طرف سے حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو اس ذمہ داری کے پاس و لحاظ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے جیسا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے مال کا امین ہو اور لہذا اسے لوگوں کے مال میں امانتداری سے کام لینے کی ضرورت ہے اور اس طریقے سے جو ذمہ داری دی جائے وہ ذمہ داری کے پاس و لحاظ رکھنا یہ امانت کی ادائیگی میں شامل ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سور فرمایا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کوئی آپ ذمہ داری دے دیجئے تو ہمارے نبی نے ان کے ہاتھ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ابو ذر ان کا ضعیف ہوں تم کمزور ہو اور یہاں کمزوری سے مراد کیا ہے جسم کی کمزوری نہیں بلکہ امانت داری کا خیال کی تعلق سے آپ نے فرمایا پھر آپ نے کہا وہ امانہ یہ امانت ہے وہ ان یوم عمل قیامت و اندامہ اور قیامت کے دن یہ ندامت اور افسوس کا بھی باعث بنے گا اگر تم نے اچھی طریقے اس کا حق ادا نہیں کیا اور یہاں پر کمزوری سے مراد کیا ہے کہ اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے ادا نہ کرنا یہ یہ مراد ہے اور امانت کے ضائع کرنے میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں انہی میں سے یہ ہے کہ انسان اگر کسی بڑے منصب پر ہے تو اس منصب کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے اپنے فائدے اپنا فائدہ لینے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے یا اس طریقے سے کوئی قرابت داری ہے رشتہ داری ہے اس کا اس کو دینے کے لیے وہ حالانکہ اس کا اہل نہیں ہوتا تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے اس طریقے سے مال عام جو حکومت کا مال ہوتا ہے اس میں غبن کرنا خود کرنا اور بغیر کسی سبب کے اس کو لینا یہ کیا یہ بھی جرم ہے اور یہ بھی بدعنوانی ہے اور یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے اور اللہ ابراہین کبھی ایسی چیز سے راضی نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صدقات جمع کرنے کے لیے بھیجا جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب بیت المال کا ہے اور یہ میرے لیے ہے ہمارے بھی نے فرمایا فہ اللہ دلستفیب بیت ابھی وہ امک اگر تم اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر ہوتے تو کیا تمہارے پاس کوئی ہدیہ اور تحفہ آتا نہیں آتا تمہارے پاس لہٰذا یہ سب بیت المال کا ہے ایسے ہی جو مال عام ہے اس کا لینا کسی بھی صورت سے ہمارے لیے حرام ہے اور یہ خیانت ہے اللہ رب جو خیانت کرے گا خیانت کو قیامت دن لے کر کے آئے گا و فقول نفسی ماں قسمت حملہ غمون پھر ہر انسان کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا اور کسی کے اوپر اس کو ظلم نہیں کیا جائے گا اور خیانت میں یہ چیز بھی شامل ہے بہت ساری صورتیں اور شکلیں آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں انہیں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اگر کسی جگہ کام کرتا ہے تو ان کی گاڑیوں کو اور ان کی چیزوں کو اپنے منفاد کے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اگر اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی خیانت ہے ایسے ہی اگر عقد اگریمنٹ ہوتا ہے اور اگریمنٹ میں جو ساری شرطیں ہیں ان شرطوں کا انسان خیال نہ رکھے اور ان ساری شرطوں کے مقابلے میں انسان اپنی آنکھ کو بند کر لے یہ بھی امانت کے اندر خیانت شامل ہوتی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے اس طریقے سے جو حکومتی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے اندر استعمال کے اندر لاپرواہی کرنا جیسے گاڑی ہے یا اس طریقے سے بجلی ہے یا اس طریقے سے ایئر کنڈیشن ہے انسان کیا کرتا ہے آن کر دیتا ہے چلتی رہتی ساری چیزیں اور حکومت کو سب برداشت کرنا پڑتا ہے یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے یا ایسے آدمی کو ذمہ داری دے دینا جو اس کا اہل نہیں ہے حکومت کے اندر یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اگر امانت ضائع ہو جائے گی تو صرف دنیا برباد نہیں ہوگی بلکہ انسان بھی جنت کے اندر جانے سے محروم ہو جائے گا جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ خیبر دن ایک آدمی آیا لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں شہید ہے تو ہمارے نبی نے اور ایک آدمی کا ذکر کیا وہ بھی شہید ہے تو ہمارے نبی نے کہا کہ ہرگز نہیں اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے میں نے اس کو جہنم کے اندر دیکھا کیونکہ اس نے ایک چادر کی خیانت کی مال غنیمت نے چادر ملا اس چادر کو تقسیم کرنے سے پہلے اپنے لیے استعمال کر لیا تو نبی نے فرمائی کو جہنم کے اندر جائے گا لہذا یہ جو داری ہے اس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے کہ اگر انسان بدہدی کرے گا دنیا ہی کے اندر نقصان ہوگا آخرت کے اندر بھی اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا ساتھ انہوں نے فرمایا کی مملکت سعودی عرب کی طرف سے آج بدعنوانی کی روک تھام کے لیے کرپشن کی روک تھام کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں ہم اس پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں تاکہ معاشرہ صاف و شفاف رہے معاشرے کے اندر عنوانی نہ ہو اور اس طریقے سے امانتوں کو ضائع نہ کیا جائے اور ہر آدمی کو اس کا حق ملے لہذا ہم اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں میں کہ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آئے جہاں پر کرپشن ہے فساد ہے تو اس کے لیے جو ذمہ دار ہیں آپ انہیں اطلاع دیں اور یہ بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ بھی منکر کر کے انکار کرنے میں یہ چیز شامل ہے اور یہ ذمہ داری ہر ایک انسان کی ہے صرف چند لوگوں کی نہیں ہے اس پر انہوں نے اپنا پہلا خطبہ ختم کیا اور دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو امانتوں کو حق ادا کرو کیونکہ امانتوں کا حق ادا کرنا یہ تقوی کے اندر شامل ہے اور اللہ حرامین نے ہمیں تقوی پرانے کا حکم دیا ہے امانت کی حفاظت سے دین محفوظ رہتا ہے عزت اور مال کی حفاظت ہوتی ہے ملک محفوظ رہتا ہے جسم اور روحوں کی حفاظت ہوتی ہے اور علم کی حفاظت ہوتی ہے اور اس طریقے سے تمام چیزیں ہر وہ چیز جو امانت ہے ان تمام چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے اور معاشرے سے بدعنوانی کا خاتمہ ہوتا ہے لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس اہم ذمہ داری کا خیال رکھیں اس کے بعد انہوں نے اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھ کر کے اور دعائیں کر کے خطبے کا اختتام فرمایا ہماری دعا ہے کہ اللہ ابرامین ہمیں امانتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ بدعنوانی سے کرپشن سے اور فساد سے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین وصلی اللہ محمد والا علیہ اجمعین و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ